سورت البقرہ آیت دو سو تریسٹھ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم ترجمہ نرم جواب دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو اور اللہ تعالی غنی اور تحمل والا ہے یعنی مانگنے والے کو نرمی سے جواب دینا اور اس کے اصرار اور تنگ کرنے پر درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جو دے کر کسی کو ستایا جائے یا شرمندہ کیا جائے یا تانا دیا جائے دوسرا مطلب یہ ہے کہ نرم جواب دینا اور اس نرم جواب کے سلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت پانا یہ اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد کسی کو ایزا پہنچائی جائے خلاصہ یہ ہوا کہ صدقہ خیرات اخلاص کے ساتھ دیا جائے دینے کے بعد احسان جتلا کر اور اضاء پہنچا کر اسے ضائع نہ کیا جائے اور اگر دینے کی ہمت نہ ہو تو مانگنے والے کو نرم جواب دے مانگنے والے کو نرم جواب دے کر معذرت کی جائے اور اس پر سختی نہ کی جائے ایسا رویہ اختیار کرنا مغفرت اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے واللہ عالم وصواب